نحمد علی علی علی رسول کریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و و و و مولانا محمد آلہ اصحابہ وسلم وصلی السلام علیکم خواتین حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام کیو ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے آج ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں سردار الانبیاء ہیں اسی انداز سے فرشتوں کے سردار حضرت علیہ السلام ہیں قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت تھی محبت بہت تھی اور عالم یہ تھا ناظرین کہ الفت اور محبت جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ نظر آیا کرتی تھی ایک مرتبہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دریافت کیا چاہے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ آپ کو میری رحمت سے کیا خاص حصہ ملا ہے اگر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی لے کر جایا کرتا تھا میں نے تمام انبیاء کے دربار کو دیکھا ہے اور میں تمام تر اپنی زندگی کو خدا کی بندگی میں صرف کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں لیکن میں اپنے اختتام کے حوالے سے یعنی اپنے خاتمے کے حوالے سے شیطان کے خاتمے کو دیکھ کر بہت زیادہ مسترد تھا لیکن جب میں آپ کی خدمت میں وہی لے کر آنے لگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظور کردہ اس آیت کے بعد میرے قلب کو مکمل طور پر اطمینان ہو گیا اور وہ آیت ناظرین کیا تھی کہ دربار الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام صاحب مرتبہ ہیں مقتدا ہیں اور امین ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس آیت کے نظم کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا خاتمہ مکمل طور پر خیر کے ساتھ ہوگا اور مجھے جو رحمتیں عطا ہوئی ہیں اور وہ تمام تر رحمتیں جو ہیں دراصل آپ کی رحمت کا صدقہ ہے بات یہ ناظرین کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں جغیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہی کو لے کے آیا کرتے تھے لیکن قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر کہ جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کے دربار میں گیا تمام انبیاء کے پاس جایا کرتا تھا لیکن مجھے اس بات کا خوف تھا کیونکہ میں نے شیطان کے خاتمے کو دیکھا تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ پتہ نہیں میرا اختتام جو ہے میرا خاتمہ کیسے ہوگا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور صلاح کا اللہ رحمت کا جو فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر جو رحمت بنا کے بھیجا ہے اس رحمت کا صدقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس رحمت کی صورت میں ملا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا اس آیت کے مہم کے بعد کہ بے شک اب میرا خاتمہ بھی مکمل طور پر خیر کے ساتھ ہوگا ہم ناظرین بہت گناہ کار ہیں بہت سیاہ کار ہیں بہت بدکار ہیں جب ہم فرشتوں کے سردار کی بات کرتے ہیں تو آپ سوچیے کہ ان کا تصرف کیا ہوگا کہ ان کا ایک پر جو ہے مشرق سے لے کر مغرب طلب پھیلا ہوا ہے ان کے تصرف کا کیا عالم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام ابھی کنویں میں جب پھینکے گئے تھے تو شاید مکمل طور پہ زمین کو چھو نہیں ہوں گے اس وقت زبر علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے ان کے تصرف کا نازیل عالم کیا ہوگا کہ سبرت المنتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائج کے طور پر لے کر گئے ان کے اس کا کیا عالم ہوگا کہ بارگاہ الہی میں ان کو یہ رتبہ آتا ہوا کہ فرشتوں کے سردار ٹھہرے لیکن ان کو اس بات کا خوف تھا کہ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور اس خوف کو ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے دور کر دیا آئیے ہم تمام گناہ گار سرکار کی بارگاہ میں دروج پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیکن ناظرین یہ دروج پاک یہ سلام یہ آجزی اور انکساری یہ درخواستیں بھی دراصل ان شاء اللہ ہماری نجات کا سامان بنے گی اللہ صلی اللہ علیہ بنا و مولانا صحاب علیہ وسلم وسلم علیہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل نظام میڈی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ابتدا کرتے ہیں اس پروگرام کی شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں پیسہ بات کر رہی ہوں آپ جی فرمائیے آپ کو بھی اللہ کا شکر ہے اس لیے کہ تو خواب میں پہلے آپ کو نا پیسہ بیٹا دیکھتا دیکھا کیا بالکل نام دیکھوں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے سامنے بہت زیادہ گوشت دیکھا میں سات سے سارا بھیڑ اتنا بہت اچھا زیادہ گوشت ہے اور ہاں۔ بہت زیادہ اچھا تیسرا یہ کہ میں سب سے نماز کر کے خیروں گا تو میں نے کہ میرے نا میں نے فریج کھولی سیب میری کزن کی بیٹی میرے پاس آئی ہے کہتے خالہ مجھے سیب دو میں نے اس کو ایک چھوٹا سیب دیا تو کہتے خالہ آپ ہر دفعہ چھوٹا دیتی ہے اب آپ مجھے بڑا سیب دو اچھا۔ میں اس کو بڑا سیب نکال کے دیتی ہوں اور سیب یہ ہوتا ہے کہ اسی دن اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اس وقت یہ کہ اس کی گھر بہن ہوئی ہے ان کے بیٹے کے تھے رحمت کی اس کے بعد جو کہ ایک دن بعد اس کے اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ بیس پچیس دن میں بہت زیادہ بیمار اور ٹیچر جو میں خواب بھول جاتا ہوں بہت دنوں بعد آ جاتا ہوں میں چاہوں گا دوسرے خوف کے حوالے سے کہ آپ مطلب یہ کہ نازک قریب میں بیمار ہوئے آپ ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی نازم رہیے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر کے ٹائم اسپیشل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم السّلام و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی محمد محمد وعلی جنید فیصلہ باد سے نادیا نے یہ پوچھا ہے کہ پہلا خواب ان کا یہ تھا کہ خواب میں اپنے آپ کو انہوں نے روتا ہوا دیکھا تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں برقس ہوا کرتے ہیں مولانا بہت نے طویل اس کی فہرست جو گنوائی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ خواب میں کوئی اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھے یا کسی اور کو روتا ہوا دیکھے اگر اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھا اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں وہ کسی بات پر خوش ہوگا اللہ تبارک مطالعہ اس کی تا فرمائے گا اور کسی اور کو روتا ہوا دیکھے اس کی تعریف بھی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ شخص جو رو رہا ہے وہ خوش ہوگا یا اسے نعمت عطا کی جائے گی خواب میں خوشی رہنے یعنی خواب میں روتا ہوا دیکھا تو حقیقت میں خوشی عطا کی جائے گی بات جاری رکھتے ہیں کہ صاحب ایک کالر بھی شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی, جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کتا دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا فرمایا آپ نے اگر کتا دیکھو تو یہ بتائیں کہ کس وقت دیکھا آپ نے خواب میں نے دیکھا دو تین مہینے اور یہ بتائیے کہ اس کتے نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا جی کاٹا دیکھا کاٹا کہاں سے بات کر رہی ہیں سے فرانس سے جی۔ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جنید انکل وعلیکم السلام جنید انکل میں نواز نوازی سے بات کر رہی جی، ہوں جی، آپ کو ٹھیک ہے جی الحمد للہ آپ کی دعا ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہوں جی ماشاء اللہ مفتی انکل کو بھی اسپیشل آپ کا بالکل ان کو پہنچا میں نے جنہیں بالکل دو باتیں پوچھنی ہے ایک یہ کہ خواب میں پستہ بادام میرا جو ہے یہ کھانا کیسا ہے اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ خواب میں اگر جنازہ دیکھا جائے تو یہ کیسا ہے اچھا پستے بادام وغیرہ آپ نے خود کھائے نہیں یہ نے نے کھائے اچھا ہما ملک نے کھائے ٹھیک ہے جی، جی۔ کہیں کہ سردیاں تھوڑی دور ہے مطلب اس کو سا بھی اوائڈ کرے جب پراپر سردی آ جائے تو اس کے بعد کھانا شروع کر دیں جی، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کالم شامل کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جنید بھائی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے جی شکر ہے اللہ کا کہاں سے بات کر رہی ہیں میں حادی سے رہی ہیں بڑے عرصے کے بعد آپ کی کال آئی ہے چلے جنید بھائی بس آپ یاد رکھے میرے لیے یہی کافی ہے میں یہ بالکل دنیا کی تمام بہنیں بے شک ہمیں یاد رہتی ہیں فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہوں میرا یہ خواب تھا کہ میرے خواب میں اس میں یہ دیکھا تھا کہ کشتی پہ میں سوار ہوں اور میرے جو ہے نا بھی سورج بھی چمک رہا ہے اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک خواب میں نا بھی مجھے ہاتھی بہت زیادہ بڑا نظر آیا تھا میں اور میری والدہ آ رہی ہے کسی شادی کی تقریب سے تو مجھے ہاتھی نظر آیا تھا اور میں جی ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ خوابوں کی جو تعبیر ہوتی ہے کیا ہم اس پر جو ہے نا اتفاق کر سکتے ہیں یعنی یہ کہ یہ ہمارے وہ اشارات ہوتے ہیں کچھ تو سچ ہو جاتی ہے اور یہ بتائیے گا ادھر گیا کہ جو ہاتھی نظر آیا آپ کو تو اس نے نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ تو کوئی تکلیف تھی اچھا، یہ بتائیں کہ سورج جو چمک رہا تھا اس کی حدت آپ محسوس کر رہی تھی آپ کو گرمی محسوس ہو رہی تھی نہیں نہیں گرمی کچھ بھی نہیں محسوس ہوا تھا بس اس کی روشنی ایسی تھی اور ایسی روحانی تھی اس میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھ کے بندہ مدہوش نہیں ہوتا تاکہ یہ بتائیں کہ میرے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ہلو ہلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر میں نے پاپ دیکھا ہے کہ میں ہیلو جی جی فرمائیے جی، سر میں نے پاپ دیکھا ہے کہ میں ایک رات کو مسجد میں جا کے رو رہا ہوں سر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اچھا اور سر یہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہے سر ہاں۔ ٹھیک ہے سر یہی کہ نماز پڑھتے ہیں آپ جی ہاں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی ایک اور کالوں کی شامل کریں گے السلام علیکم السلام ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ کو بھی میرا سلام میرا خیال نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس میں اپریل میں بام پال کا ہونا ہے تو وہ نا ایسے سویا پڑا تھا تو ایک بڑا ہی بہت ہی بڑا تھا میں نے زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا دیکھا تو وہ اس کو یعنی کہ پہلے وہ جا رہا تھا ہریالی سے سبزے سے زمینوں پر تو جب وہ میرا بیٹا پڑھ جاتا ہے اس کو دیکھتے نا وہ میرا بیٹا بھی اس کی طرف بھاگتا ہے وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو ایسے ڈرنا پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ایسے خون سن سے ہے وہ ہو جاتا ہے پھر ساری رات ایسے کے میرے دیکھتے ہی گزرتی ہے پر اور خواب کا آیا تھا کتنے بجے یہاں سے بات کر رہی ہیں کھانا ہاں، ٹھیک ہے اور صحت کیسی رہتی ہے آپ کے بچے کی وہ اب تو ٹھیک ہے پہلے چھوٹا تھا اکثر بیمار رہتا تھا بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی جناب مفتی صاحب جی کا خواب میں ایس کر رہا تھا کہ دوسرا خبر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سا گوشت ہے اب بہت سا گوشت دیکھنا دیکھیں بعض اوقات جو ہے اس کا یہ مانا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی وغیرہ ہے بعض اوقات سب کے خیرات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے بعض اوقات بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے تو حال ہی میں نے کہا تھا کہ میں یہ خواب دیکھنے کے بعد کافی بیمار ہوئی تھی پھر یہ ٹھیک ہو گئی تو دیکھیں اب یہاں پر دونوں خوابوں کو اگر تسلسل کے ساتھ جوڑا جائے تو ایک خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ پر پریشانی بیماری کی صورت میں اور پورا خواب اس کی تعبیر ہوگی دن آخری پریشانی سے اللہ رب العالمین نے اب فرمائی اب اس کے بعد تیسرا خواب نے دیکھا کہ فریج میں یہ کھولتی ہے سیب ہے اور ان کے پاس کوئی آتا ہے اور ان سے جو ہے وہ سیب مانگتا ہے تو یہ چھوٹا سیب دیتی ہے کہتی ہیں کہ آپ ہر مرتبہ جو ہے وہ چھوٹا سیب دیتی ہے اب مجھے بڑا سیب تو یہ بڑا سیب دیتی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس خواب کے بعد ان کے یہاں کے جن کو انہوں نے سیب دیا ان کے یہاں جو ہے بھاری بیٹا ہوا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انہیں کوئی خوشی کی عطا کی جائے گی لیکن وہ آپ کے تھرو عطا کی جائے گی صرف آپ انہیں دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کی محبت میں آ کر ان کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کا مطالعہ نے آپ کی دعا کی برکت سے انہیں بیٹا برقرار ہوں بالکل ٹھیک ہے بہن نے فراہم یہ پوچھا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کتے نے جو وہ کاٹ لیا ہے لیکن کتا خلخواب جانور ہے اور لنا نادن نے بال اتفاق کی فرمایا کہ کتے کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں دشمن کا دیکھنا ہے اب کتے کا چھوٹا ہونا دشمن کا چھوٹا ہونا ہے کتے کا بڑا ہونا یہ یہ دشمن کا بڑا ہونا ہے کتے کا خونخوار ہونا دشمن کا خونخوار ہونا ہے ہاں۔ اور کتے کا کاٹنا دشمن کا نقصان پہنچانا ہے اب چونکہ اس نے آپ کو کاٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ دشمن موجود بہت پریشان کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور تاحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو چکا ہے یا خدا نخواستہ مستقبل قریب میں کامیاب ہو سکتا ہے رب آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ سامان شامل کرتے ہیں اپنے اپنے کالر کو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں اظہر بول رہا ہوں حاجی اظہر کو تک سے جناب حاجی صاحب فرمائیے حاجی صاحب میں ٹیلیویژن ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں میں مجبور ہو جاتا ہوں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی جی میں کر رہا ہوں جی میں کراچی سے بول رہے ہوں جی۔ میں نے گزشتہ شب کو آپ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ساتھ ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے پہلے وہ نہیں ہے دنیا میں تو جب وہ ان کا دوبارہ سے ایسا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں پھر ان کا اسی طریقے سے جنازہ ہوا ہے اور دیکھا ہے میں نے ہم نے رکھا ہے پھر سب کو بلایا اور کچھ لوگ جیسے رو رہے ہیں کچھ ہنس رہے ہیں اسی دوران جو ہے میں گئی ہوں کمرے میں تو دیکھا ہے تو آگ لگی ہوئی تھی جی۔ میں واپس آئی ہوں روٹی بھی باہر واپس آئی ہوں پھر میں دیکھا تو سب لوگ خاموشی سے بیٹھے میں پھر کبھی اچھا۔ آگ لگی دیکھی اور جبھی ان کو میں نے دیکھا کوشش کری تھی میں کہا میرا فون لگ جائے گا تو میں پوچھوں گی اس کے بعد میں کافی پریشان ہوں میری بہن یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے سات مرحلہ کا جنازہ ہوا تھا اور جو مناظر تھے وہی مناظر ایسے آپ نے خواب میں دیکھے مختلف جی، مناظر بالکل مختلف دیکھے اور جی بڑا آج آپ نے ان کے پاس ہی دیکھی ہے جی یہ آج جو دیکھیے آپ نے دوسری جگہ دیکھیے جی وہ بالکل تھی اور ہمارے جو عزیز تھے رشتے دار وہ بھی سب موجود تھے اور میں خود بہت اداس اور بہت پریشان اللہ بہت آپ کا بہت شکریہ آپ نے السلام علیکم السلام علیکم جی، السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں کینیڈا سے بات کر رہی جی ہوں مطلب خواب تو میری بھانجی نے دیکھا تھا کہ میرے مکان میں نا خواب دو خواب ہیں میرے نا میری بھانجی نے میرا یہ خواب دیکھا تھا کہ مطلب وہ اور میں نا کھانا کھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نا اچھا تو ان سے میں چپل پڑھ رہی بہت چمکدار چپل ہے نا جیسے ہم لوگ گاؤں میں بھی بات ہوئی لیکن یہ چپل اندر نہیں کیا جاتے تھا کچھ اچھا۔ ہم نے پلان پھیرا تھا اس طرح سلسلہ پیسے ہمارے قریب آیا نا تو انہوں نے نا مطلب میرے ہاتھ پہ یعنی نا سر پہ ہاتھ رکھا انہوں نا اور دس کے بعد وہ مطلب کہ جنگ سکار ہو گئے نا نا مطلب سی تو آپ رہا اور دوسرا کو آپ میں نے دیکھا تو میں جی تو میں بھی رہی ہوں نا میں پاکستان میں شفٹ ہو گئی رہی تھی میں ہوں میں رہنا یہ دوسرا یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھوڑا سا آپ کو بولے کلیئر وائس کی بات کریں مطلب یہ کا ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو گئی تھی واپس آئی تو میں آ کے نا رہی ہوں ابھی موجودہ اپارٹمنٹ رہی ہوں پاکستان آپ شفٹ ہو گئی اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آئی آپ نے فرمایا پاکستان شفٹ ہو گئی پھر دوبارہ واپس آئی جی، مطلب میں نے میرا اپارٹمنٹ دیا تو میں کوئی نا تو مر آپ خود چیز میں دیکھا ہماری کمرے میں آر آدمی کھڑا ہے نا مطلب کہ وہ بیٹھا نہ ہو جیسے نا تو وہ مرکز پور سے بیٹھ گیا تھا میں تم کون ہے یہاں پہ نا ذرا سر میں نا یہاں کوئی جیسے کوئی چیز ہے جیسے کوئی روح کی ہے کوئی آپ کو جیسے نا ارے میں تمہارے گھر میں رہتا ہوں لیکن وہ پوری بلڈنگ میں گھومتا رہتا ہے نا لیکن لیکن مجھے اس کے علاوہ یہ تو مجھے آپ بعد میں لیکن حقیقت میں مجھے کچھ فیل ہوتا ہے مجھے اپنے گھر میں نا تو کچھ خیال ہوتا ہے اچھا، جس اپارٹمنٹ میں آپ نے خواب دیکھا تھا اس وقت آپ اسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں جی ابھی بھی میں میں نہیں لیکن نہیںار کار مانتا مانتے خریدنے کے لیے نا اچھا، آپ کا خواب ہم بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کینیڈا سے کال کی لیکن ایک گزارش میں آپ سے کروں گا اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہوں کے توسو سے دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو کہ میں نے بارہ بار بار کہا اور مفتی صاحب نے بھی بارہ بار بار گزارش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے اگر کوئی خواب ہے کوشش کریں کہ اس کو مطلب نہ بتلائیں کیونکہ ہر اینگل سے اچھا ہے کسی پہلے فرما چکے ہیں وہ اور بات ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط غلط والی بات نہ ہو لیکن کوشش کریں کہ اس کو وائٹ کریں کیونکہ کہیں اللہ نہ کریں یہ ذرا سا ایک دکھاوے میں بات آ جائے ریاکاری میں بات آ جائے تو تمام معاملات جو ہے پھر ختم ہو جایا کرتے ہیں بڑا ہی یہ حساس سینسٹیو مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی دولت ہے جو نمن کو ہوئی ہاں، اس دولت کے بارے میں کسی کو بتائے گا مطلب اس کو چھپا کے رکھنے کا جانا ہے ریاکاری کا جس طرح آپ نے فرمایا تو وہ اگر خدشہ اگر بیچ میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محنت چھین جائے ٹھیک بالکل یہ بیان کروں گا قبل نواز صاحبہ صاحبہ کا راہل پنڈی سے جو خواب بیان کیا کہ خواب میں ان کی بہن نے پستہ بادام اور میوا جو ہے کھائے ہیں دیکھیں پستہ ہو گیا بادام یا میوا جان یہ بڑی آسانی سے کھائے جا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مطلب ذائقہ دار ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انہیں کوئی محنت حاصل ہوگی بالکل آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے دوسرا خواب دیکھا کہ جنازہ دیکھا کسی کا جنازہ خواب میں دیکھنے والا معبرین نے فرمایا ہے کہ جنازہ دیکھنے والے کو یا موت کے مناظر بار بار دیکھیں دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا محاذہ کرے کہ وہ اندر سے کیا ہے بظاہر اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے بظاہر اگرچہ وہ نیک کام کر رہا ہے لیکن اس کی دلی حالت پر غور کرنا چاہیے اگر نیک کام نہیں کر رہا پھر تو اسے ضرورت ہے نیک کام کرنے کی اپنا جو ہے وہ نماز پڑھنے کی پابندی کی لیکن اگر بظاہر وہ صحیح ہے اپنے دل کا موازنہ کرے محاذہ کرے اس کا دل کن باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہے بظاہر کیا بننے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ بھی معاملہ بالکل صحیح ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک کا مطالعہ کے احکامات کی جانب اور زیادہ آئے آخر کی اور زیادہ تیاری کرے لیکن اگر دل کا معاملہ صحیح نہیں ہے زمین کا معاملہ صحیح نہیں ہے چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ تبارک کا تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے اور کوشش یہ کریں کہ اس کا ظاہر اور باطن بالکل ایک ہو جائے اور سارا معاملہ ہی نتیجہ دل ہی کا تو ہے جی ہاں۔ دل ہی تو ہے جو آپ کو ادھر بھی راغب کرتا ہے اور ادھر بھی راغب کرتا ہے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی اقبال بات کر رہا ہوں جنید بھائی جناب اقبال صاحب بات کر رہا ہوں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تقریباً دو یعنی دو مرتبہ میں خواب میں صاحب کو دیکھ چکا ہوں یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ پورا ہفتہ جو ہے پچھلا گزرا ہے ٹینشن میں گزرا ہے ٹینشن میں لیجیے یہ بتائیے سانپ چھوٹا تھا یا بڑا تھا بڑا تھا دیکھا میں نے دو مرتبہ نقصان پہنچا ہے پڑا تھا نہیں نقصان پہنچایا نہیں پہنچایا نہیں نقصان تو نہیں پہنچایا لیکن اس میں مجھے جھگڑا ہوا تھا یہ میں نے دیکھا ہے سر مت کیجیے اللہ بہت کریے آپ کو ضرور اس کی تعبیر بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ظاہر زاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے جی زاہد صاحب جی یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں حکا پی رہا ہوں کیا پی رہا ہوں حکا پی رہا ہوں حکا اچھا، پی رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جو جنہوں نے مجھے پیش کیا تو وہ دونوں جو ہے نا وہ مر چکے ہیں کافی پرانی بات ہے تو ابھی میں نے یہ تازہ تازہ دیکھا تو انہوں نے مجھے حکا دیا تو وہ میں کافی دبا کے پی رہا ہوں تو اس کا کیا ہے میرے بھائی یہ بتائیے گا کہ حکا آپ ویسے پیتے ہیں نہیں میں نہیں پیتا بالکل تو معافی نہیں دے اچھا نماز ہوگی کی پابندی ہے آپ کی جی, جی، الحمد للہ ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی رہی ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ کی کالس کے ساتھ ایک مختصر کوئی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و برحاف قرآن قاری قرآن مکرم جناب مفتی سہیل رضا نبی صاحب ان شاء اللہ آپ کی بھی شامل کریں گے لیکن اس سے قبل ان تمام خوابوں کی تعبیر جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے پیش کرتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کی کال جی، نے یہ پوچھا کہ سمندر میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا اور کشتی میں جو ہے سوار ہے اور سورج جو ہے چمک رہا ہے بالکل اور اس کی حدت انہیں محسوس نہیں ہوگی لیکن بہت خوش ہیں دیکھیے سمندر آپ کی زندگی ہے اور کشتی میں جانا یہ آپ ہے اپنی زندگی میں جو آپ کو دیا گیا ہے وقت معینہ آپ سفر کر رہے ہیں اور سورج بالکل جو ہے وہ چمک رہا ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ سورج بعض معاملات میں خواب میں دیکھنا حقیقت میں بادشاہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر اس کی تعبیر میں یوں کروں گا کہ آپ کی زندگی کی تمام معاملات بالکل صحیح بالکل صحیح جا رہے ہیں اس میں کوئی پریشانی اس نش اس وقت فی الحال نہیں ہے بالکل کے بعد جو ہے میں خواب میں یہ پوچھتی ہوں کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے بالکل صحیح ہوتی ہے تو بہن بات یہ کہ نبی کریم استفاع کر سکتے ہیں جی۔ یعنی مثال کے طور پر تعبیر بیان کی آپ نے جی کی سر جو تعبیر آپ نے بیان کی اس پر آدمی جو ہے وہ فل فیٹ کر سکتا ہے کہ جی ایسا ہی ہوگا نہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو تعبیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن حدیث اور علماء معدنی نے جو فرما اس کی روشنی بیان ہیں سکتے ہیں تو یہ مطلب آپ گمان کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ صحیح ہو لیکن اگر بری تعبیر آپ کے حق میں ہو یا میں کہوں کہ کوئی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے آپ یہ دعا کریں کہ یا ادا حال اس کو بدل مصیبت سے بالکل کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میں ٹاؤنشپ لاہور سے تسلیم بات کر رہا ہوں جناب سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ والدہ رات کو سوئی تھی جب صبح نا تو ان کی آواز چلی گئی ہے ان سے بات نہیں کی جا رہی لیکن اب دو تین دن سے گھر والوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی آواز واپس آ گئی ہے لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ان کا وہی حال ہے تو آواز نہیں آ رہی آواز مکمل طور پہ بند جی سر آواز بالکل ڈاکٹروں نے علاج وغیرہ بھی کیا ان کی آواز آواز ٹھیک ہو جائے گی لیکن تقریباً دو مہینے ہونے والے لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا اللہ کریم اور ایک خواجین بھائی اور پوچھنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں نا کوئی شخص نہ چل رہا ہے تو میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں اسے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے لیکن میرے سے اٹھا نہیں جاتا ایسا لگتا ہے جس میں جان ہی نہیں ہے یہ آپ مطلب خواب ہی دیکھتے ہیں جی یہ خواب میں دیکھا بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سر پرانا انتخاب بات کر رہا ہوں سے جی رانا صاحب سر میں نے خواب دیکھا کہ میں نے گھر میں نے ایک شام پالا ہوا ہے بڑا سا اچھا تو اس میں مجھے کاٹنے کی پہلے تو ہم ٹھیک ہے سبھی اس کی کیئر کرتے ہیں لیکن میں اس کے پاس نہیں جاتا ہوں لیکن جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ مجھے کارڈ میں کوشش کرتا تو تبھی میں مل کے ہم نے اس کو مار ڈالا جی۔ ہے مار ڈالا تو مجھے کئی دفعہ اس طرح صاف دکھائی دیا سب نے تو اس کی میں تبھی پوچھنا چاہوں گا کہ حقیقت میں کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ابھی کی ہو جاتی ہے لیکن سر فی الحال تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی جناب مفتی صاحب جی کراچی سے میں نے یہ پوچھا کہ مسجد میں جا کر رو رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جی۔ مطلب بہت گھوم پھر رہے ہیں مطلب ادھر بھاگ رہے ہیں ایسے خواب کو اگر شریعت سے دور شخص کو دیکھے یا جی۔ خاتون دیکھے تو اس کے اپنی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے صاحب کا زندگی سے توبہ کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں بالکل لیکن نے بتایا کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور مطلب سونر سلاد کے پابند ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی جس طرح مانگ رہے ہیں اس میں اور جاتی کریں کہ کیونکہ جو اب فری اللہ ربی منتری گندی موتی میری کثرت سے پڑتا ہے تو اللہ تبار کا مطالعہ ہر لحاظ سے اس پر جو ہے وہ شراب کی بارش فرماتا ہے ہلکے کی بارش فرماتا ہے اس پر جو ہے وہ مال و دولت بھی جو ہے وہ برستے رہتے ہیں کیونکہ میں پاک میں ہے کہ وقت تخلیق ردوں کو ان کا اپنے رب کی بارگاہ میں پیدا کرو اللہ تبارک قطر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور زندگی کی ہر نعمت جو تم چاہتے ہو تمہیں عطا فرمائے گا اس کے بعد جو یہ پوچھا بہن نے خانہ کہ خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ سویا ہوا ہے ایک بہت بڑا سانپ ہے اچھا ان کا بیٹا ان کی طرف جا رہا ہے وہ سانپ اس وقت کچھ نہیں کہتا لیکن جب یہ اس تک پہنچتا ہے تو وہ سانپ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو ڈنک مارتا ہے اور ان کا ان کے وہاں سے خون نکلتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے اس خواب کی تعبیر دیکھنے یہ ہے کہ سانپ بالکل دشمن ہے اور بہت ایسا ہے کہ بالکل خاموش ہے اور آپ کے بیٹے کے حوالے سے آپ کا دشمن ہے آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے یا مستقبل میں خدا نہ خرچہ اللہ نہ کرے کامیاب ہو سکتا ہے تو اپنے بیٹے کے حوالے سے ابھی کر سکتی ہیں کہ سورہ فلک سورہ ناخ پڑھ کر آپ اس پر بند کریں اور حد تک امکان اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی جان کی طرف سے سب کا باہر دے دیا کریں کیونکہ مصیبت ہوگی وہ ان شاء اللہ کل جائے بالکل کل جائے گی ان شاء اللہ ایک کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سر آپ کے اور اتنی تیزی سے جو ہے وہ گفتگو کی ٹرین کو نہ دوڑائیں تھوڑا سا تھم تھم کے یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں بہت ہاں، اب آپ موبائل فون سے بات کر رہے ہیں جی جی تو آپ تھوڑا سا باہر آئیے تاکہ سگنل پراپر آئے تھوڑا باہر آئیے ہے اور تھوڑا باہر آئیے اور تھوڑا باہر آئیے بالکل ویٹ کراس کیا اب بات کیجیے سر نام پہ اور کسی نے دیکھا اس نے بولا میں آپ کو دیکھا تھوڑا سا اسے بولیں گے بھائی جی جی اب فرمائیے اور اس نے بولا کہ میں آپ کو دیکھا آپ کے سر پر کہتا ہوں تھا اور میں نماز جائیں سنا اچھا ہاں۔ ہلو آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی بات کر رہے ہیں جی کر رہا ہوں سر میں آپ سے پوچھنا تھا کہ میں اکثر ودیشتا صاحب میں دیکھتی ہوں ہاں۔ کہ میرا دوبارہ سے اسکول میں میں ایڈمیشن لینے جا رہی ہوں میں نے ماسٹرس کیا جاب کر رہی ہوں اچھا۔ لیکن اکثر میں اس طرح کا دیکھتی ہوں اور ایون لاسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا اس میں میں نے یہ دیکھا کہ میں دوبارہ اسکول میں ایڈمیشن لینے لگی ہوں ہاں۔ ہمارا یونیفارم وائٹ کلر کا تھا تو میں اچھا۔ پورا اپنا وہ یونیفارم دھو کے تو سکھا ہوتی ہوں اچھا مجھے پہن کے جانا ہے لیکن اکثر دیکھتے ہیں اس قسم کا مطلب وہ آپ کو بچپن بچپنا بھی نظر آتا ہے نہیں بچپنا نہیں نظر آتا مجھے بس یہی ایج نظر آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا دوبارہ سے میٹرک میں ایڈمیشن ہو رہا ہے اچھا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دلی سے بات کر رہی ہوں یہ بتائیے کہ آپ اپنے زمانے کو یاد تو نہیں کرتے نہیں مجھے تو بالکل یاد نہیں آتا وہ پچھلا زمانہ مطلب بہت خوش ہونا بات یہ ہے کہ اسکولنگ کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کون بھول پاتا ہے لیکن یاد تو کہیں نہ کہیں آیا کرتا ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میں فارم کیا تھا گاؤں میں فارم دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میں جو ہے قوم سے ہو جاتی ہوں طبیعت میری جیسے بوجھل بوجھل سے ہو جاتی ہے اچھا میری امی جی بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے نماز پڑھنے سے پڑھتی ہے آپ یہ نماز پتہ نہیں دل سے کسی میں بھی دل نہیں لگتا ہے اچھا ان چیزوں میں نہیں لگتا اب بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز پابند سے پڑھوں پر پڑھتے پڑھتے پھر مطلب دل ڈے ڈا جاتا ہے ان چیزوں میں دل لگتا ہے پھر تھوڑا ٹی وی دیکھنے میں ایسی اصل میں بات یہ ہے کہ نوجوان نسل اگر اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو دل ہے اس دن ہی کا سارا معاملہ ہے اور اس دن کو چاہیے کہ دراصل اپنے اندر ان یادوں کو تازہ کر لے ان یادوں کو بسا لے یا اس ذکر کو بسا لے جس ذکر سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں ہے دنیا کو چلی جائے گی یہ ٹی وی یہ دیگر پروگرامز یہ ڈرامے یہ فلمیں یہ تمام باتیں تو چلی جائیں گی ورنہ جو رہ جائے گا وہ صرف اور صرف کی ہوئی عبادات ہی رہ جائیں گی کیا فرمائیں جی، کرنا صدر نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں اپنی ساس مرحومہ کو دیکھا کہ جس طریقے سے ان کا جنازہ وغیرہ اٹھ رہا تھا تو انہوں نے مختلف مناظر سے دیکھا کہ جنازہ اسی طرح اٹھ رہا ہے اور ایک طرف آگے اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ صاحبہ کو جو ہے وہ ایسانی شباب کی ضرورت ہے اور ان کی طرف سے کمی ہے اور اس کے بعد جو کینیڈا سے بھائی نے یہ پوچھا کہ ان کی بھانجی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور یہ خانہ کعبہ میں ہے اور نبی کریم بلکہ میں یہاں پر مسٹیک کر بیٹھا ہوں ایک بہن نے یہ دیکھا کہ ایک ہی بھارجی نے خواب میں دیکھا وہ اور یہ خانہ میں ہے اور نبی کریم علی صد اسلام تشریف لائے ہیں اس کے بعد وہاں سے تشریف لے کر دیکھیں انہوں نے خواب دیکھا آپ سر پہ ہاتھ بھی رکھا جی ہاں۔ سر پہ ہاتھ بھی رکھا لیکن میں یہاں پر ایک بات افس کروں کہ نبی کریم علیہ وی اسلام کے حوالے سے جو بھی خواب ہو ہر زاویے سے وہ بہتر ہوتا ہے چاہے گناگار اسے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اپنے گناہ سے کر جی ہے ہاں، تو یہاں پر یہ خواب انتہائی مبارک خواب ہے آپ کی کوئی تمنا ہے تو وہ ان پوری ہوگی یا پھر اگر ابھی تک آپ کی حاضری وہاں پر نہیں نہیں ہوئی ہاں۔ حاضر کی تمنا تو ان شاء اللہ آپ کو ہرمن تی کی حاضری عطا کی جائے گی جی۔ یہاں پر ایک بات اور یہ ہے کہ جو بھی یہ نصیر ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی سچے جی، ہوگا جی، تو ان کے سب کے نصیر ہوگا تو آپ ان کا دل پاک پر کیا بات اچھا مجھے مسئلہ بھی ہے کہ میں بیان کروں جی وقت بہت ہے کوئی مقابلہ بہت سخت ہوں گے فرمائی کیا جائیں گے اچھا خواب میں یہ دیکھا کہ سو رہی ہے اور ان کے کمرے میں آدمی کھڑا ہے جو کہ بے لباس ہے اور وہ انہیں ڈرا رہا ہے یہ کوئی جن ہے جو انہیں تنگ کر رہا ہے انہیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فلک سے نماز پڑھیا کریں سوتے وقت خاص طور پر اس کا ذکر رکھے کرسی پڑھیا کریں تو ان شاء اللہ تنگ نہیں ہوگی اور دوسرے یہ کہ جس گھر میں یہ رہتی ہے اس گھر کو خریدنے کا اگر خیال ہے تو یہ ترک کر دیں اس کے بعد اقبال صاحب نے یہ پوچھا کہ دو مرتبہ خواب میں سانپ دیکھا لیکن سانپ نے انہیں ڈسا نہیں تو دشمن موجود ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا مستقبل میں بھی اللہ رب العالمین فرمایا کہ وہ کامیاب نہ ہو آپ نے جو حکا پی رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جب فارغ ٹائم ہوتا ہے تو بندہ یہ چیزیں سر انجام دیتا ہے جی۔ حقیقت میں یہ نہیں پیتے لیکن انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا جو فالتو وقت ہے وہ اپنا جو وقت آپ کے پاس بچے تو اس سے بجائے ادھر ادھر کے خرچ کرنا کہ اللہ قبار کا بتانا کہ رالا خرچ کریں جی۔ تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد کون ایک لاہور سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی کے والدین کی صبح اٹھی تو آواز نہیں آ رہی یعنی آواز نہیں نکال پا رہی اچھا، آواز جلدی ہوگی جی ہاں جی ہاں اور پھر میں نے خواب دیکھا کہ ان کی آواز جو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان شاء اللہ بالآخر ان کی آواز ٹھیک ہو جائے گی دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ سین میں کوئی شخص چل رہا ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے یہ بھی کوئی مطلب مخلوق جو ہے تنگ کر رہی ہے سونے سے پہلے یہ سورہ فلک سورک پلیہ کریں کوشی پلے کریں نماز کی پابندی کریں ان شاء اللہ خواب نظر نہیں آئیں گے اس کے بعد رانا صاحب نے سے پوچھا سانپ انہوں نے بہت بڑا سانپ پالا ہوا ہے اور یہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں آپ ہی دکنے کی کوشش کر رہا ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پر تعجب خیر بات یہ ہے کہ یہ ساتھ انہوں نے پالا ہوا ہے اس کا مطلب کوئی بہت قریبی ان کا دوست ہے یا عزیز اخبار میں ہے جو ان کا ساتھ نبھانے کے وعدے کرتا ہے اور بظاہر ان کے ساتھ بالکل صحیح ہے دوسرے لوگوں نے کہوں کہ وہ آفتین کا ساتھ کا بہت بڑا جی، یہ ہے کہ وہ اندر ہی گھر میں بیٹھے ہوئے اور بہتوں خواب دیکھیں کہ اکثر خواب میں اسکول میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہیں دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوچتے نہیں ہیں ہاں۔ لیکن ذہن کسی گوشے میں یہ بات درج ہو جاتی ہے اور وہ کسی وقت بھی خواب کی صورت میں نظر آتی ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اچھا، مطلب کیا اس بات سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ میٹریکولیشن کا ہو چکا پھر مطلب جو ہے وہ گریجویشن کی طرف ایسا تو نہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا کریں اپنی اسٹڈیز کا یا دوبارہ سے مطلب مزید اپنی کریں اس معاملے میں اشارہ نہیں ایسا اشارہ کوئی نہیں ہاں جی ہاں پھر دہلی میں کراچی سے پوچھا کہ خواب جو ہے دعا میں بہت زیادہ آتے ہیں یہ ڈر جاتے ہیں اور بڑی عجیب بات انہوں نے کہی کہ نماز کی طرف بالکل دھیان نہیں انہوں نے بہت جب نماز سے دوری ہوگی تو پھر شیطان حملہ آور ہوگا یا شیطان حملہ آور ہوگا تو دعائیں خواب بھی آئیں گے بالکل بھی نہیں آئیں گے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کریں ان شاء اللہ ایسے خواب بالکل بھی نہیں آئیں گے ان شاء اللہ جی جناب تو آخری کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں جی جی مجھے خواب اکثر آتے ہیں کہ میرا جوتا جو ہے نا گم جاتا ہے وہ مجھے ملتا نہیں ہے کیا ہو جاتا ہے جوتا گم ہو جاتا ہے وہ ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے مزید اور دوسرا یہ خواب ہے کہ میں نے دو خواب دیکھے ہیں ایک جو ہے وہ چلا گیا ہے اور دوسرا جو ہے نا چھوٹا سا وہ بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے اچھا ہاں جی۔ کہ آپ میرڈ ہیں جی ہاں جی شوہر بیمار تو نہیں ہے آپ کے شوہر کا شکر الحمد للہ بیمار تو ہے تھوڑے ٹھیک بھی ہے تھوڑے بیمار بھی ہیں شوہر بھی بیمار ہے میں بھی بیمار ہوں میں تک کی مریض ہوں شوگر کے مریض اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ ضلع نصیب کرے وقت بہت کم ہے لیکن آخری کالوں کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب میں دیکھتی ہوں رات کو تو دھواں گھر سے دھواں نکل رہا ہے کمرے سے اچھا کمرے سے دھواں نکل رہا ہے جی کچن کی الماریوں سے اور اندر کمرے کی الماریوں سے دھواں جو ہے نا بہت زیادہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور کیا دیکھتی ہوں کچھ ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بہت مختصر وقت ہے جی، جی۔ میرے سڑکوں سے بھی پوچھا کہ جوتا گم ہو گیا ملتا نہیں ہے دیکھیے جوتے کو خواب میں دیکھتا شور میں محمول ہے تو شور بیمار ہے اس خواب کی تعمیر زور پذیر ہو چکی ہے اللہ رب ان کو ان کو ان کے شوہر کو صحت کا فرمائے دو ساتھ ہیں ایک چلا گیا ہے ایک یہ ٹک رہا ہے دشمن موجود ہے ایک دشمن ہے جو ہے اب تک نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے نے خواب میں دیکھا کمرے سے دعا ہے تو جس مقام سے دعا اٹھ رہا ہے جس جس مقام سے خدا نخواستہ وہاں کوئی پریشانی سکتی ہے اللہ رب العالم انہیں تمام پریشانی سے محفوظ کرنا ہے ضرور ایک بات ایسا پتہ چلوں کہ بہت سے ویور کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کال یہاں نہیں ملتی تو خطوط لکھیں لیکن خطوط اس طرح لکھیں کہ ایک خط میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھتے ہوئے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں دس بارہ خواب لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر کرم ایک خط میں مشکلات پوری داستان ہوئی وہ داستان جب تک ختم نہ ہو تو چھ جی، مطلب آپ میری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ایک خواب لکھیں تفصیل سے بنے لکھیں لیکن ایک خواب اور بالکل جو ہوئے سے لکھے تاکہ مجھے سمجھ میں آتا تو آپ ہی نے ہوتا ہے آپ نے کہہ دیا آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بات یہ ناظرین کہ میں جب کالز لے رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کن کالز کا ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ایک عجیب سی بات آج میں محسوس کر رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ یہ بات عموماً ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اب اس بات کی زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ سانپ کا تذکرہ اور دیگر دشمنوں کا تذکرہ مستقل ہمارے یہاں کالز میں چل رہا ہے لفظ دشمن یا لفظ دشمنی نہ سے آپ یہ دیکھیے کہ کتنا سرحیت ہماری زندگیوں میں کر چکا ہے آج ہمارے پاس میں سمجھ نہیں پاتا کہ محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے آج ہمارے پاس الفت کے لیے وقت نہیں ہے آج ہمارے پاس پیار کے دو بول کے لیے وقت نہیں ہے آج ہمارے پاس ناظرین پیار کی وہ باتیں محبت کی وہ باتیں وہ چاشنی جس کو ہم اپنی زندگیوں میں گھول سکیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج ہم بیٹھ کے کسی سے میٹھے دو پیار کے بول نہیں بولتے دو پیار کے بول ناظرین بولنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور آپ دیکھیں ناظرین وقت ہے ہمارے پاس دشمنی کے لیے وقت ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ہے وقت ہے تو اپنے دل کے اندر بہت کو انعت کو نفرتوں کو بسانے کے لیے ہے خدا ناظرین زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے ہم چاہیں تو زندگی کو تلخ کر دیں اور ہم چاہیں تو زندگی کو بہت حسین کر دیں ہم چاہیں تو زندگیوں کو دشمنیوں سے بھرپور کر دیں ناظرین اور ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ پیار بھرا بہت زیادہ محبت بھرا کر دیں زندگی ایک بار ملتی ہے زندگی بار بار نہیں ملتی ہم لوگ ناظرین نہیں ہیں کہ جن کا عقیدہ اس بات پہ ہو کہ ہم جا کے شاید دوبارہ لوٹ آئیں گے ہم تو ایک مرتبہ آئے ہیں اور ایک مرتبہ آ کر چلے جائیں گے بس اس زندگی کو پیار بھرا کر لیں محبت کی بات کریں امن کی بات کریں پیار کی بات کریں اخلت کی بات کریں الفت کی بات کریں بس اپنے پیغام کو محبت بھرا بنائیں اور اس پیغام کو سارے زمانے کی صدا بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ رات ایک بجے پاکستانی وقت کے مطابق یورپ اسپیشل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس امید اس دعا اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی مناسب ہوں